ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے بخیل آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکسٹھ یہ حدیث ضعیف ہے